السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے ننے ننے اور ننے منے سے کچھ بڑے اور ان سے بھی کچھ اور بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی اور یہ کہانی ہے تین معصوم بچوں کی جنہوں نے ایک کام کیا تھا سنتے ہیں عنوان ہے چھوٹے ہاتھ بڑا کام اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے دوپہر کا وقت تھا تیز دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی وہ تینوں اجاڑ باغ میں بھٹکتے پھر رہے تھے وہاں ٹوٹی ہوئی کیاریاں دھوپ سے جلی سوکھی گھاس اور جگہ جگہ مٹی اور پتھروں کے ڈھیر تھے باغ کا کلوتا درخت بہت پرانا دیمک زدہ اور پتوں سے خالی تھا اس پر ایک کوا اداس بیٹھا تھا ہانیہ نے کہا یہاں ہماری دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے <laughs> میں نے تو پہلے ہی کہا تھا عاشر بولا مگر ہمدان ابھی مزید دیکھنا چاہتا تھا اس نے گڑھے میں جھانکا اور آگے بڑھ گیا گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تینوں بہن بھائی بور ہو رہے تھے وہ اپنے چچا کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے تھے جن کا پائیں باغ بہت بڑا تھا ان کے بابا کسی دوسرے ملک میں ملازمت کرتے تھے انہیں بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ملی تھی تینوں چلتے ہوئے پچھلے حصے میں نکل آئے وہاں ملازم کا کواٹر اور اسٹور روم تھا ہمدان بولا اکثر ایسی جگہوں سے خزانے کا نقشہ مل جاتا ہے اس نے دروازہ دھکیلا اندر کاٹ کباڑ پڑا تھا جس پر مٹی تھی اور مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے یہاں لال بیگ اور چھپکلیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہانیہ منہ بنا کر بولی وہ اندر گئے تو فالتو ڈبے تختے اور لکڑیاں وغیرہ پڑی نظر آئیں ہانیہ بولی کیوں نہ برڈ ہاؤس بنایا جائے دونوں نے اس بات کو بہت پسند کیا عاشر تختہ نکالنے لگا تو ہانیہ چیخی رکو میں باہر چلی جاؤں کہیں کوئی سانپ نہ نکل آئے وہ دروازے کی طرف بھاگی وہ دونوں ہنسے اور تختے الگ کر کے اوزار تلاش کرنے لگے کیلوں کا ڈبہ پلاس اور ہتھوڑی تو مل گئے لیکن آری اس کا کہیں عطا پتہ نہ تھا کونے میں ایک پیٹی رکھی تھی ہمدان نے اسے کھولا تو اس میں پرانے اخبار تھے وہ بولا یہاں آری ملنی مشکل ہے چچا جان آرٹسٹ ہیں بھلا آری جیسی کرخت چیز کا ان کے پاس کیا کام عاشر نے کہا پیٹی کے پیچھے کچھ ہے اس نے پیٹی کو ہلایا تو لال بیگ نکل کر بھاگے ہاں نے چیخ ماری مگر عاشر نے پروانہ کی اسے جھک کر کوئی چیز اٹھا لی اور بولا یہ لو مل گئی ہمدان نے کہہ کہا لگایا اور بولا <laughs> بے وقوف یہ آری نہیں کلہاڑی ہے لکڑی تو اس سے بھی کاٹی جا سکتی ہے عاشر بولا اچانک ایک باریک سی آواز آئی ادارا مجھے چھوڑ دو مجھے یہی پڑا رہنے دو یہ یہ کون بولا عاشر گھبرا کر بولا کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی ہمدان اور ہانیہ کے چہرے بھی خوف سے فخ تھے آواز پھیر آئی میں کلہاڑی ہوں تم نے میرا بہت استعمال کیا سب درخت کاٹ ڈالے ہم ہم نے کوئی درخت نہیں کاٹا ہمدان جلدی سے بولا اب یہاں کون رہتا ہے کلہاڑی نے غصے لہجے میں پوچھا ہمارے چچا وہ مصور ہیں ہانیہ ہمت کر کے بولی اچھا مگر پہلے جو مرزا صاحب یہاں رہتے تھے انہوں نے مجھے خوب استعمال کیا کبھی اندھیرا ہونے کا بہانہ کیا کبھی مچھر پیدا ہونے کا اور کبھی لکڑی حاصل کرنے کے لیے تمام درخت ایک ایک کر کے کاٹ ڈالے ہر درخت کٹنے پر میں آٹھ آٹھ آنسو روئی مگر ظالموں نے ذرا لحاظ نہ کیا مگر ہم نے کوئی درخت نہیں کاٹا ہمدان جلدی سے بولا پھر کیا تم نے درخت لگائے ہیں کلہاڑی نے چٹک کر پوچھا تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے عاشر بولا ہم درخت کیسے لگا سکتے ہیں یہ تو مالیوں کا کام ہے بس تو پھر میرا پیچھے چھوڑو یہاں سے چلتے بنو تم بھی اس بنگلے کے پچھلے مالک جیسے ہی ہو کلہاڑی غصے سے بولی عاشر نے منہ بنایا اور بولا کیسی لڑا کلہاڑی سے واسطہ پڑا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے اسے اٹھایا اور پیٹے کے پیچھے ڈال دیا ہانیہ بولی اب ہم کیا کریں ہمدان اخبار اٹھاتے ہوئے بولا میرا خیال ہے پرانے اخبار پڑھنا ایک دلچسپ تجربہ ہوگا تینوں نے کچھ اخبار اٹھا لی اور واپس گھر کے اندر چلے گئے شام تک وہ اخبار پڑھتے رہے انہیں کچھ مزیدار چیزیں مل گئی تھیں رات کو اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی جو صبح تک جاری رہی صبح جب وہ ناشتے کے بعد باہر آئے تو دیکھا باغ کا اکلوتا درخت گر چکا ہے وہ قریب چلے گئے وہ مردوں کی طرح زمین پر پڑا تھا تینوں بہن بھائی خاموشی سے کچھ دیر اس کے پاس کھڑے رہے پھر برآمدے میں آ بیٹھے دیر تک انہوں نے کوئی بات نہ کی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی پھر ہمدان بولا یہ کیسی عجیب جگہ ہے یہاں کبھی پرندوں کی چہچہٹ سنائی نہیں دیتی پرندے درختوں پر آتے ہیں یہاں درخت کہاں ہیں ہانیہ بولی یہاں بس لڑاکا کلہاڑی ہے جو بچوں سے لڑتی ہے عاشر بولا ویسے وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی ہمدان کہنے لگا ہانیہ کچھ سوچ کر بولی آ, کیوں نہ ہم باغ میں پودے لگائیں میں نے باغبانی پر ایک مضمون پڑھا ہے کیا ہم پودے لگا سکتے ہیں عاشر بولا کیوں نہیں ٹھہرو میں اخبار لے کر آتی ہوں وہ دوڑ کر اخبار لے آئی دونوں نے مضمون پڑھا اور بولے یہ کام تو مشکل نہیں مگر پہلے چچا جان سے بات کرنی پڑے گی وہ چچا کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف کینوس اور تصویریں ٹنگی ہوئی تھیں اور رنگوں کی بو پھیلی ہوئی تھی چچا ایک تصویر پر کام کر رہے تھے انہوں نے سلام کیا چچا نے جواب دیا اس وقت وہ ایک ناکارہ ٹوٹی پھوٹی بس کی تصویر بنا رہے تھے اس کے گرد مختلف رنگ اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے کسی بچے نے الٹا سیدھا برش پھیر دیا ہو وہ کچھ دیر تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے پھر ناکام ہو کر ہمدان بولا چچا جان ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں <laughs> ضرور کرو میرے کان کھلے ہیں چچا بولے وہ دراصل ہم باغ میں پودے لگانا چاہتے ہیں عاشر نے کہا چچا گھومے اور چشمے کے اوپر سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے تمہیں یہ خیال کیوں آیا ہانیہ جی، بولنا چاہتی تھی کہ اسٹور میں پڑی کلہاڑی نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہمدان نے اسے کوہنی ماری اور بولا ہم بور ہو رہے ہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں میاں تمہارے بس کا کام نہیں وہ بولے چچا پلیز اجازت دے دیں ہم پودے اگا سکتے ہیں ہم نے اس پر ایک مضمون بھی پڑھا ہے ہانیہ التجائی لہجے میں بولی چچا نے کچھ سوچا اور بولے اچھا چلو کوشش کر کے دیکھ لو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوا نکالتے ہوئے بولے لو یہ پیسے کچھ دور نرسری ہے وہاں سے پودے خرید لاؤ ہمارے پاس پیسے ہیں ہمدان بولا وہ تم سنبھال کر رکھو بڑے ہو کر کام آئیں گے چچا ہنس کر بولے کچھ دیر بعد نرسری میں تھے انہوں نے بہت سارے پودے خریدے مالی نے کہا آپ کو کھاد اور مٹی بھی لینی چاہیے وہ سب سامان لے کر واپس اور کام شروع کر دیا سب سے پہلے انہوں نے فالتو پتھر اور مٹی باہر پھینکی پھر جھاڑ جھنکار صاف کیا اس کے بعد کیاریوں کی مرمت شروع کی وہ سارا دن اس کام میں لگے رہے شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے مگر انہیں بہت مزہ آیا تھا رات کو بڑی بے خبری کی نیند سوئے ایسی نیند انہیں پہلے کبھی نہیں آئی تھی دوسرے دن تازہ دم نے پھر کام کا آغاز کیا پہلے کیاریوں میں کھاد اور مٹی ڈالی پھر پودے لگانا شروع کیے مضمون سے انہیں بہت مفید باتیں معلوم ہوئی تھیں پودوں کو کس وقت کتنے فاصلے پر لگانا چاہیے کب پانی دینا چاہیے کیسے کاٹ چھانٹ کرنی چاہیے وہ توجہ سے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ایک ہفتے تک یہ چلتا رہا تینوں نے الگ الگ اپنے ہاتھ سے دس دس پودے لگائے جنہیں ایک دن درخت بن جانا تھا پھولوں کی پودے اور بیلیں اس کے علاوہ تھیں اب وہ برآمدے میں بیٹھ کر باغ کا جائزہ لیتے اور ہر پودے پر نظر رکھتے انہوں نے پڑھا تھا کہ پودے لگانا اتنا بڑا کام نہیں جتنا بعد میں ان کی نگہداشت کرنا ہے وہ تینوں بہت محنت سے کام کر رہے تھے چھٹیاں ختم ہو گئیں مگر ان کا شوق اپنی جگہ تھا وہ اپنا فارغ وقت باغ میں گزارتے پودوں کی دیکھ بھال کرتے آہستہ آہستہ پودے بڑھنے لگے ان میں جب نئے پتے نکلے کوئی کلی پھوٹی اور دھیرے دھیرے پھول بنتی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے وہ فخر کے ساتھ چچا کو اپنی باتیں بتاتے چچا حیران بھی ہوتے اور خوش بھی دن گزرتے گئے یوں ایک سال بیت گیا اب پودے ان کے قد سے اونچے ہو گئے تھے ایک دن بابا کا فون آیا تو پریشان ہو گئے بابا انہیں باہر بلا رہے تھے ہمدان گھبرا کر بولا مگر ہم ابھی نہیں آ سکتے بابا وہ کیوں بھائی انہوں نے حیران ہو کر پوچھا ہم نے باغ میں پودے لگائے ہیں ان کی نگہداشت کون کرے گا وہ بولے لو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے مالی رکھا جا سکتا ہے میں ابھی تمہارے چچا سے بات کرتا ہوں انہوں نے چھوٹے بھائی سے بات کی تو فوراً راضی ہو گئے ہانی کو اندیشہ تھا کہ چچا اپنے کام میں لگ کر مالی کو بھول جائیں گے مگر انہوں نے اگلے دن ہی ایک مالی کو بلا لیا تینوں نے اسے باغ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور بابا کے پاس روانہ ہو گئے وہاں جاتے ہی تینوں اسکول میں داخل ہو گئے اکثر فون کرتے اور مالی سے باغ کا حال احوال پوچھتے اس طرح دس سال گزر گئے تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے بابا سے اپنے وزن چلنے کی فرمائش کی وہ واپس آئے چچا ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے ان کے گلے سے ملتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا میاں چھوٹے ہاتھ بڑا کام وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے گھر کو روانہ ہوئے جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی ایک بہت ہی حسین باغ پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا گونج رہا تھا وہ پودے جوان ہو گئے تھے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے بڑی محنت سے لگائے تھے اب وہ تناور درخت بن چکے تھے آم جامن اور امرود کے پھلدار درخت اور گل مہر املتاس اور سنبل کے پھولدار درخت باغ کی رونق بڑھا رہے تھے کیاریوں میں چمبیلی موتیا گلاب اور گیندے کے پھول مہک رہے تھے اور سبز گھاس کی دلکشی کا تو کیا ہی کہنا خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہ ایک ایک درخت کے پاس جاتے اپنے بابا کو بتاتے یہ میں نے لگایا تھا انہوں نے مالی کو انعام میں بہت سی رقم بھی دی چچا بولے میرے بچوں تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس پورے علاقے میں اتنا اچھا باغ کسی کا نہیں ہے بابا بولے جب ارادہ پکا ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا یہ کہہ کر انہوں نے تینوں بچوں کو خود سے لپٹا لیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ